welcome to lecture fourteen of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے دو تین کانسیپٹس جن میں مارک اپ اور مارک ڈاؤن ڈسکس کیا تھا مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کی بات ہوئی تھی اور میں نے آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں بھی کچھ ایگزامپلس کر کے دکھائی تھی ہمارا آج کا لیکچر اور نیکسٹ لیکچر بھی مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کے علاوہ میں آپ کو کچھ فائنینشیل انالیسس ٹیکنیکس بھی دکھا رہا ہوں اور یہ ہم لیکچر سکسٹین میں کریں گے یعنی آج کے لیکچر میں مرچنڈائزنگ کے پرابلمس دوبارہ اسٹڈی کیے جائیں گے جن میں mark up mark down discounts کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اسٹڈی کریں گے اگلے لیکچر میں بھی یہی کانسیپٹس ہم لے کے آگے چلیں گے اور لیکچر سکسٹین میں فائنینشیل انالیسس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں especially feasibility studies rate of return calculations یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس میں کام آتی ہیں اسٹوڈینٹس یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس یہ ہماری بزنس لائف میں خاص طور پہ کمرشل انٹرپرائزز میں بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے اور مختلف اینگل سے وہی سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کی کیلکولیشنز بھی ہوتی ہیں اور یہ سارا کام مائکروسافٹ ایکسل میں ہی ہوتا ہے تو اس لیے آج کا لیکچر بھی مائکروسافٹ ایکسل کی اگزامپل سے بھرپور ہے تو آئیے شروع کریں اور پہلی سلائڈ پہ چلیں یہ میں پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ ہم نے لیکچر تھرٹین میں جو کانسیپٹ اسٹڈی کیے اور آج ہمارا آج کا lecture financial mathematics part one اس کو میں نے نام دیا ہے اور اسینشلی ایک مرچنڈائزنگ کانسیپٹ ہی ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلا کانسیپٹ جو آج آپ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے سیریز ڈسکاؤنٹ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے this refers to the giving of further discounts as incentives for more sales اس کو میں بریفلی ایکسپلین کروں ڈسکاؤنٹ ہم کئی شکلوں میں پہلے بھی کر چکے ہیں اور کئی ہم نے ایکسرسائز کی کچھ اگزامپلس ہم نے ایسی بھی کی کہ جہاں ایک ڈسکاؤنٹ دیا گیا اور پھر اسی پرائز پہ نیکسٹ کوانٹٹی کی پرچیز کے لیے فردر ڈسکاؤنٹ دیا گیا تو اس قسم کے ڈسکاؤنٹس کو سیریز ڈسکاؤنٹس کہتے ہیں اور ان کا بیسک آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پروڈکٹس کی کوانٹٹی کو بڑھا رہے ہیں تو آپ کو پچھلی پرائز کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملتا تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اس کی اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں ففٹین پرسینٹ آف فرسٹ یعنی پہلا ڈسکاؤنٹ جو آپ کو ملا وہ ففٹین پرسینٹ ہے then ten percent of next یعنی یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو پہلی ہماری ڈسکاؤنٹڈ پرائز تھی اس پہ اب ہمیں ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا نیکسٹ فائیو پرسینٹ تو اس طرح سے یہ ایک سیریز ڈسکاؤنٹ بنتا ہے اور ایک خاص بات جو یہاں سمجھنے والی اور بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈسکاؤنٹس کو سمپلی ایڈ نہیں کیا جا سکتا مثلا یہاں پہ 15 پلس 10 پلس 5 یہ 30 بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سیریز ڈسکاؤنٹ جب ہم ٹوٹل ملائیں گے تو 30 پرسینٹ ہوگا یہ ہم آگے اگلی اگزامپلس میں سلائیڈس پہ دیکھیں گے کہ سیریز ڈسکاؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں ایک اور ڈسکاؤنٹ کی ڈیفینیشن ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور اس کی یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے the price of office furniture is rupees twenty thousand the series discount are twenty percent ten percent and five percent اور سوال یہ ہے what is the net price تو آئیے اس کو ڈسکس کریں یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا آپ کے پاس ایک پرائز ہے اور آپ کو تین ڈسکاؤنٹس بھی دے دیے گئے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی جو آپ کی پہلی ڈسکاؤنٹ کی فگر ہے اس کو استعمال کر کے اس کو ملٹی پلائی کریں گے جو پرائس ہے اس کے ساتھ اور اس سے ہمارا پہلا ڈسکاؤنٹ نکل آئے گا اس ڈسکاؤنٹ کو لسٹ پرائز سے جب مائنس کر دیا جائے گا تو اس ڈسکاؤنٹ کے بعد جو نیٹ پرائس بن رہی ہے وہ نکل آئے گی اس پرائس کو نیکسٹ ڈسکاؤنٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے گا اور دوبارہ نئی نیٹ پرائس نکالی جائے گی اور پھر تھرڈ ڈسکاؤنٹ کو لاسٹ نیٹ پرائس سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن مینولی کیسے ہوگی یہ کیلکولیشن اس کا فارمولا پہلے دیا ہوا ہے N stand for net price اور یہ میں پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ net price is equal to list price minus L D list price multiplied by discount اور آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو ہم کامن فیکٹر کے طور پہ باہر نکال سکتے ہیں and we can write as N equal to L with in brackets one minus D اب یہاں پہ بات ہے تین ڈسکاؤنٹس کی تو تین ڈسکاؤنٹس کو فارمولے کی شکل میں جیسے لکھا گیا ہے کہ net value is equal to پہلا ملٹیپلیکیشن فیکٹر جو ون مائنس ڈی ون پہلا ڈسکاؤنٹ ہے اور اس ڈسکاؤنٹ کو فریکشن کی شکل میں استعمال کرنا ہے پھر next discount one minus D two اور اس کے بعد next discount one minus D three تو یہ ایکچولی تین اس فارمولے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تینوں ملٹیپلیکیشن فیکٹرز کو ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کر کے تو پرائز ورک آؤٹ کر لی اور اس کو اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں ایکول ٹو ٹوینٹی تھاؤزینڈ پھر ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے ون مائنس پوائنٹ ٹو یعنی پہلا جو ڈسکاؤنٹ تھا ٹوینٹی پرسینٹ والا اگلا multiplication factor one minus point one اور next one minus zero point five جہاں پہ فائیو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ تھا تو اس کو فردر جب سالو کر رہے ہیں تو twenty thousand multiplied by zero point eight zero point nine اور زیرو پوائنٹ نائن فائیو تو یہ تین ملٹیپلیکیشن فیکٹرز ڈائریکٹلی آپ نے استعمال کر کے تو ٹوٹل جو نیٹ پرائز ہے وہ ورک آؤٹ کر لی اور اس کیس میں net price is equal to thirteen thousand six hundred eighty اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ یہاں پہ آپ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ڈسکاؤنٹ کو پہلے ورک آؤٹ کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پہلی پرائز اس سے آپ ڈسکاؤنٹ کو نکالتے پھر اس سے نیکسٹ ڈسکاؤنٹ کی ویلو ورک آؤٹ کرتے اور پھر نیٹ ویلو نکالتے اینڈ سو فورتھ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے ایک شارٹ کٹ استعمال کیا اور ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا استعمال کیا جو میں پہلے آپ کو کافی تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے آرام سے یہ کیلکولیشن ہو گئی تو آئیے دیکھیں کہ یہی کیلکولیشن مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہوگی اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو سیونٹی سیون میں ہم نے کالم بی میں gross price in rupees twenty thousand لکھی پھر پہلا ڈسکاؤنٹ پرسینٹ میں لکھا ٹوینٹی پھر نیکسٹ رو میں next discount which is ten next row میں فائیو اور رو ایٹی ون میں ہم نے ایکچوئل کیلکولیشن جیسے ہم نے مینوئل کیلکولیشن میں کی تھی اسی طرح سے ہم نے ملٹیپلیکیشن فیکٹرز کو استعمال کیا اور یہ فارمولا آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارمولا دیکھا جائے تو کیا ہے ایکول سائن پھر بی سیونٹی سیون یعنی پہلی جو پرائس ہے جو آپ کی گروس پرائس ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں پھر پہلا multiplication factor one minus B seventy eight divided by hundred یعنی بی سیونٹی ایٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوینٹی پرسینٹ پہلا ڈسکاؤنٹ ہے پھر اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں نیکسٹ ملٹیپلیکیشن فیکٹر کے ساتھ جو one minus B seventy nine by one hundred ہے اور یہ ہے رو سیونٹی نائن میں دی ہوئی ویلو ٹین پرسینٹ اور اس کو ہم آخری ملٹیپلیکیشن فیکٹر سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور one minus B eighty by hundred جو ہمارا تھرڈ ڈسکاؤنٹ ہے تو اس فارمولے کو جب آپ انٹر کر لیں گے اور انٹر کی دبائیں گے تو net price rupees thirteen thousand six hundred eighty آ جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی آسانی سے ہم نے یہ ساری کیلکولیشنس کی جو مینولی پچھلی سلائیڈ پہ دکھائی گئی تھی تو آئیے آگے چلتے ہیں لسٹ لسٹ کی ایک ایگزامپل ہے an order for power tools has a rupees two thousand one hundred net price after a thirty percent trade discount what is the list price تو اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ اب یہ کیلکولیشنز یہ مختلف سوالات آپ کے سامنے مختلف شکلوں میں آئیں گے اور ان میں یہ کبھی ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے اور ایکچول کاسٹ ویلیو دی ہوئی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی نیٹ پرائس کیا ہوگی کسی جگہ پہ نیٹ پرائس دی ہوئی ہے ڈسکاؤنٹ بتایا ہوا ہے اور لیس پرائس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آئیے اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے حل ہوگا کہ اس میں یہ فارمولا جو آپ کو بتایا گیا کہ net price is equal to L with in brackets one minus D تو اس کو اس میں آپ ویلیوز انٹر کریں پہلی ویلیو جو پرائس کی تھی ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ اس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں ملٹیپلیکیشن فیکٹر سے one minus zero point three اور یہ آپ نے دیکھا کہ اوریجنل جو فارمولا تھا net price equal to L پھر with in brackets one minus D وہاں سے ہم نے ایل کی ویلو کو ری رائٹ کیا ہے اور list price equal to net price divided by one minus D کو ہم استعمال کر رہے ہیں یعنی بیسک فارمولے سے اس کو لسٹ پرائز کو ہم نے ڈرائیو کیا ہے اور جب اس شکل میں فارمولے کو آپ نے لکھ لیا تو ویلوز انسرٹ پھر آپ کر رہے ہیں 2100 thousand divided by one minus 0.3 جو فریکشن ہے 30% پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کا تو اس کو فردر جب سالو کیا تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر 0.7 پوائنٹ آ گیا اور آنسر 3000 تھاؤزینڈ آپ کے پاس آ گیا یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہ آپ نے دیکھا کہ فارمولا تو وہی ہے کہ جس میں net price is equal to list price minus discount پھر اس کو ری رائٹ ہم نے کیا L within bracket one minus D اب اس جگہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ لیس پرائز کیا ہے تو آپ ہمیشہ اس طرح سے کریں کہ بیسک فارمولا تو ایک ہی ہے تو اس میں جو ویلیوز ہیں جو نون ویلیوز ہیں ان کو آپ انٹر کر کے لکھ لیں اور جو ان نون ویلیو ہے اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے فارمولے کو ری ارینج کر لیں تو یہ جتنی بھی اگزامپلس میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے فارمولے ہم نے کئی جگہ ری ارینج کیے ہیں اور یہ پہلی example rearranging of formulas کی آپ نے یہاں دیکھی تو آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے ہوا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سوال ہے کہ نیٹ پرائز دی ہوئی ہے یہ ہم نے رو سکسٹی سیون میں لکھی اور بی سکسٹی سیون سیل میں ہم نے یہ ویلو انٹر کی ٹو تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ پھر ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ان پرسینٹ ہم نے سیل بی سکسٹی نائن میں انٹر کیا پھر وہی فارمولا جو ہم پچھلی سلائڈ پہ دیکھ چکے ہیں اس کو ہم نے انٹر کیا یعنی اکول سائن پھر B sixty seven B sixty seven آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیٹ پرائس ہے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں one minus B sixty nine جو ڈسکاؤنٹ ہے ڈیوائڈیڈ بائی ہنڈریڈ یعنی آپ یہاں پہ one minus B sixty nine divided by hundred کو استعمال کر کے تو ملٹیپلیکیشن فیکٹر نکال رہے ہیں تو اس کو جب فارمولے کو آپ انٹر کر لیں گے اور انٹر کی دبائیں گے تو جواب 3000 تھاؤزینڈ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ مائکروسافٹ ایکسل میں بھی بڑی آسانی سے یہ کیلکولیشن ہو گئی تو آئیے آگے چلیں ایک اور چھوٹی سی اگزامپل کہ trade discount find the single discount rate that is equivalent to the series fifteen percent ten percent and five percent اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا پچھلی ایگزامپلس میں آپ نے دیکھا کہ پرائسز دی ہوئی تھیں ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے تھے اور ایک ویلیو دی ہوئی تھی اور دوسری ویلیو ہم نکال رہے تھے اب یہاں پہ سوال تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہاں پہ آپ کو سمپلی تین ڈسکاؤنٹ ریٹس دیے گئے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ اکیولنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے تو اس سوال کو ہم کیسے کریں گے اور کوئی ویلیو ہمیں نہیں دی گئی کوئی پرائس نہیں بتائی گئی تو کیسے یہ حل ہوگا تو ایسے سوالوں میں آپ نے یہ کرنا ہے جہاں پہ کوئی اسپیشل پرائس نہ دی گئی ہو تو آپ اس کو ون ہنڈریڈ ٹریٹ کریں یعنی one hundred as a starting price پھر اس کو پہلے ڈسکاؤنٹ کو اس پہ اپلائی کریں اور جو پرائس نکلے اس پہ سیکنڈ ڈسکاؤنٹ کو اپلائی کریں اور جو پرائس نکلے اس کو تیسرے پہ اپلائی کریں اور جو بھی جواب آپ کے سامنے آئے گا تو اس سے آپ کو ٹوٹل ڈسکاؤنٹ اوریجنل ویلیو سے جب آپ اس کو مائنس کر لیں گے تو آپ کے پاس وہ ٹوٹل ڈسکاؤنٹ آ جائے گا as as related to the value one hundred تو اس کو ہم استعمال کر کے تو پرسنٹ نکال سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مینولی کس طرح سے کیا جاتا ہے یعنی یہاں جو میتھڈ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہنڈریڈ کو ایز لسٹ پرائز ٹریٹ کیا گیا ہے پھر وہی فارمولا ملٹیپلیکیشن فیکٹر والا کہ one minus D one multiplied by one minus D two multiplied by one minus D three اور یہ تینوں ویلوز دی گئی ہیں fifteen percent ten percent five percent تو آپ سمپلی ملٹیپلیکیشن فیکٹر ڈرائیو کر رہے ہیں ففٹین کو آپ نے پوائنٹ ون فائیو کے طور پہ لکھا اور one minus point one five answer point eight five آ گیا پھر next factor is point nine and the next factor is point nine five تو اس کو جب ہم سالو کر رہے ہیں تو ویلو ہماری seventy two point sixty eight percent نکل رہی ہے تو یہ آپ نے بیسکلی ہنڈریڈ کے ریلیشن شپ سے یہ ویلو ڈائریکٹلی آپ نے نکال لی چونکہ آپ نے لیس پرائز ہنڈریڈ رکھی ہوئی ہے تو آنسر جو آ رہا ہے آبیسلی اس کو ڈائریکٹلی ایز پرسینٹ ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں تو اس ویلو کو جب ہم نے نکال لیا تو percent discount obviously is hundred minus the net price after the three discount تو یہ آنسر ہمارے سامنے آ گیا twenty seven point six two percent اس کو میں ذرا دوبارہ ایکسپلین کروں کہ یہاں پہ جو میتھڈالوجی استعمال کی گئی وہ ہے تو بیسک وہی ملٹیپلیکیشن فیکٹرز کا ہی آئیڈیا لیکن جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہنڈریڈ کو ایز دا اسٹارٹنگ پرائز لے کے تو اپنے آنسر کو ڈائریکٹلی ایز پرسینٹ یوز کر لیا یعنی جب آپ ملٹیپلیکیشن فیکٹرز کو استعمال کر رہے ہیں اور ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور جو بھی فائنل پرائس نکل رہی ہے وہ نیٹ پرائس پرسنٹ میں آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس پرائس کو جب اوریجنل ہنڈریڈ سے مائنس کریں گے تو وہ آپ کا نیٹ یا افیکٹو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ نکل آئے گا تو یہ بس سوچ طلب چیزیں یہی ہیں کہ میتھڈ تو وہی ہیں وہی پرسنٹیجز وہی ملٹیپلیکیشن فیکٹرز صرف سوال مختلف طریقوں سے پوچھے جا رہے ہیں کبھی ایک نون ہے کبھی دوسرا ان نون ہے تو صرف یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے اپنی فگرس کو کس طرح سے ری ارینج کروں تو آئیے اگلی اگزامپل دیکھیں بلکہ اسی اگزامپل کو دیکھیں کہ یہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا گیا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رو میں رو فور اور یہ کالم ایف میں یہ ویلوز لکھی گئی ہیں تو ایف فور میں آپ نے ففٹین انٹر کیا اور جی میں ساتھ صرف یونٹ بتایا گیا کہ یہ ففٹین پرسینٹ ہے اصل ویلو صرف کالم ایف میں لکھی گئی ہے نیکسٹ رو میں next discount that is ten percent پھر اس سے اگلی جو رو ہے سکس اس میں فائیو پرسینٹ لکھا گیا پھر ہم نے نیٹ پرائز کی ڈائریکٹ کیلکولیشن یہاں پہ کی ہے تو نیٹ پرائز کا فارمولا دیکھیے اور یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے یہ بھی دیکھنے والا ضروری ایک پہلو ہے کہ ایکول سائن پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بریکٹس استعمال کیے گئے تو کیوں دو استعمال کیے گئے کہ ایک بریکٹ جب کلوز پوری جو فگرس ہیں آل دا تھری فگرس ان کو بی ان بریکٹس ہم لے رہے ہیں لیکن پوری جب فگر کمپلیٹ کیلکولیشن ہو گئی تو اس کو ہم نے ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کرنا تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ تینوں ٹرمز کو ود ان بریکٹس لکھا اب پہلی ٹرم دیکھیے within brackets one minus F four F four کیا ہے یہ ہے ڈسکاؤنٹ پہلا ڈسکاؤنٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہنڈریڈ تو فریکشن آ گیا تو one minus fraction of the first discount it means کہ پہلا ملٹیپلیکیشن فیکٹر آ گیا پھر پھر multiplication sign minus F F five five کیا ہے next discount divided by hundred پھر ملٹیپلیکیشن سائن پھر again within brackets one minus F six F six آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھرڈ ڈسکاؤنٹ ہے فائیو پرسینٹ والا تو اس کو بھی ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کیا گیا اور پھر بریکٹ کلوز کر کے اور جو شروع میں ایک بریکٹ لکھا ہے اور اینڈ پہ بھی بریکٹ لکھا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے ہنڈریڈ انٹر کیا پھر انٹر کی دبائی تو یہ جواب یہ نیچے میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ سیون لیکن جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو یہی جواب اس رو میں اور سیل ایف ایٹ میں آپ کو مل جائے گا لیکن چونکہ اس فارمولے نے اس سیل کو کور کر دیا تھا تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ سیونٹی ٹو پوائنٹ سیون کی فگر نیچے لکھی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ اس فارمولے کو استعمال کر کے جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو جواب سیونٹی ٹو پوائنٹ سیون آ جائے گا تو یہاں ایک اور پوائنٹر میں آپ کو دینا چاہوں گا جب آپ مائکروسافٹ ایکسل کے فارمولے لکھیں تو پلیز نوٹ کہ یہ جو بریکٹس کا استعمال ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم سے کوئی فارمولا لکھنے میں غلطی نہ ہو اور اگر غلطی ہو جائے تو ہم آسانی سے اس غلطی کو تلاش کر سکیں چونکہ بریکٹ سے جو ڈفرینٹ سب فنکشنس ہیں ان کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے فارمولے کا اسٹرکچر بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر بغیر بریکٹس کے لکھا جائے تو اکثر فارمولے سمجھنے مشکل ہو جاتے ہیں اور ایررز بڑی آسانی سے ان میں انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں تو پلیز یوز بریکٹس جب آپ فارمولے لکھیں تو بریکٹس کو ہمیشہ استعمال کریں اور خاص طور پہ جب کئی بریکٹس استعمال ہو رہے ہیں تو ساری ٹرمز کو اکٹھا کر کے جس فیکٹر سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس ملٹیپلیکیشن سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ان بریکٹس کا استعمال کریں پھر ملٹیپلیکیشن سائن پھر لاسٹ فگر اور پھر انٹر تو یہ ایک تھوڑا سا پوائنٹر تھا جو فارمولا لکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ویلیو جو تھی ہم نے صرف نیٹ پرائس وہاں پہ کیلکولیٹ کی تھی تو فائنل جو آنسر تھا وہ ہم نے وہاں پہ شو نہیں کیا اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ پرائس آپ کو نظر آ رہی ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ سیون اور پھر فارمولا ڈسکاؤنٹ کا نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے اس لیے آپ کے لیے اس طرح سے لکھا کہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ فائنلی ڈسکاؤنٹ کا فارمولا سمپلی آپ یہ ہنڈریڈ سے نکال سکتے ہیں یعنی ون ہنڈریڈ مائنس جو ویلیو وہاں پہ آپ نے لی ہوئی ہے وہ ایف ایٹ اور جواب 27.3 سیون پوائنٹ تھری یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں بھی ایک سوچ طلب بات ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیں کہ جو مینوئل کیلکولیشن تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرائس 100 ہنڈریڈ لی تھی اب اس ورک شیٹ میں میں نے ڈائریکٹلی جو فائنل فارمولا لکھا اس میں 100 ویلیو لکھ یعنی میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اوپر علیحدہ میں اس کو as a list price one hundred show کروں میں نے آخری جو کیلکولیشن ہے اس میں ہنڈریڈ کی ویلیو لکھ دی اس لیے کہ میں اگر نہیں بھی لکھتا تو پھر بھی میرا جواب کریکٹ ہے اور میں ہنڈریڈ کو as the list price use کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایک اور بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ کلیرٹی کے لیے یہ بہتر رہتا ہے کہ ہر اسٹیپ کو کلیئرلی لکھا جائے تاکہ اگر کوئی ایررز آ جائیں اور جواب ٹھیک نہ نکلے تو پھر ایررز کو ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ اپنی ورک شیٹس بنائیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اور اس طرح سے ضرور ایکسپیریمنٹیشن کریں اسی اگزامپل کو مثلاً list price equal to hundred کر کے لکھیں اور جیسے یہ ورک شیٹ بنائی گئی ہے اس کو استعمال کریں اور ان ورک شیٹوں میں ویلیوز کو چینج کر کے بھی ایکسپیریمنٹس کریں تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی بات جاری ہے لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ اب تھوڑا سا سوال مختلف ہے ایک اور اینگل سے اسی ٹائپ کا سوال پوچھا جا رہا ہے the price of car parts is rupees twenty thousand the series discounts are twenty percent eight percent two percent اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ what is the single equivalent discount rate تو یہ بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ فرق کیا ہے پچھلے سوال میں آپ نے نوٹ کیا کہ تین ڈسکاؤنٹ ریٹس دیے ہوئے تھے اور بغیر کسی پرائز کے اسٹریٹ بتا دیا گیا کہ یہ ورک آؤٹ کیا جائے کہ اکیولنٹ ویلیو کیا ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے one hundred as the price لی اور اس ون ہنڈریڈ کو استعمال کر کے تو ہم نے اپنی کیلکولیشن ڈائریکٹلی کمپلیٹ کر لی اب اس کیس میں پرائس آپ کو دی گئی ہے یہاں پہ وہ آپ جب ورک شیٹ بنائیں گے یا مینولی کیلکولیشن کریں گے تو وہ پرائس آپ کو معلوم ہے اور پھر آپ کو یہ ڈسکاؤنٹس بتائے گئے ہیں تو یہاں پہ میتھڈ ذرا اور کلیئر ہو رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشن جیسے مرضی آپ کریں جو دونوں میتھڈس میں نے آپ کو سمجھائے کہ جس ایک میتھڈ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیلکولیشن ہر اسٹیج پہ ہم اگلی پرائز نکال رہے ہیں اس کو پھر ورک آؤٹ کر رہے ہیں پھر ٹوٹل اینڈ پہ نیٹ پرائز نکال رہے ہیں اور اوریجنل پرائز سے مائنس کر کے تو نیٹ ٹوٹل ڈسکاؤنٹ نکال رہے ہیں اور اس کو اوریجنل پرائز سے جب as a percentage work out کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ نکل رہا ہے تو ایک تو یہ طریقہ تھا دوسرا طریقہ جو ہم نے استعمال کیا ملٹیپلیکیشن فیکٹر والا کہ اوریجنل پرائز دی ہوئی ہے سارے ڈسکاؤنٹس کے ملٹیپلیکیشن فیکٹر نکال لیے جائیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا جائے together with the list price تو اس سے ہماری فائنل نیٹ پرائز نکل آئے گی اس نیٹ پرائز کو اوریجنل لسٹ پرائز سے مائنس کر دیا جائے اور جو ویلیو نکلے اس کو آپ اوریجنل پرائز پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا ایک ڈسکاؤنٹ نکل آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیسے حل کیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکول سائن پھر ون ہنڈریڈ پہلے ہم نے اس کو پوائنٹ ایٹ سے ملٹیپلائی کیا فیکٹر نکال لیا پھر نائن ٹو فیکٹر نکلا ہے زیرو پوائنٹ نائن ٹو پھر زیرو پوائنٹ نائن ایٹ تو پھر یہ تینوں فیکٹر جب ملٹیپلائی کیے گئے تو آنسر نکل آیا one hundred multiply by zero point seven two one three اور یہاں سے جو نیٹ پرائز آفٹر ڈسکاؤنٹ نکلی وہ seventy two point one three percent بنی اور پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ ہنڈریڈ سے seventy two point one three جو نیٹ پرائز تھی اس کو مائنس کیا تو twenty seven point eight seven percent net discount نکل آیا اب روپی ڈسکاؤنٹ بھی ہم نکال رہے ہیں روپی ڈسکاؤنٹ کیسے نکل رہا ہے جو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے اس کو فریکشن میں ہم نے ورک آؤٹ کیا زیرو پوائنٹ ایٹ فگر تھی twenty seven point eight seven تو اس کو ڈیوائڈ جب ہنڈریڈ سے کیا گیا تو جواب آیا zero point two seven eight seven اور پھر پرائز سے جب ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو rupees discount five thousand five hundred seventy four آ گیا تو یہاں تھوڑی سی بات دوبارہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں بھی ہم نے ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا استعمال کیا ہے لیکن یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہی سوال سیریز ڈسکاؤنٹ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں یعنی ہر سٹیج پہ پرائس نکال لیں نیٹ پرائس کیا ہے پھر اگلا ڈسکاؤنٹ پھر نیٹ پرائز پھر اگلا ڈسکاؤنٹ پھر نیٹ پرائز لیکن ایک بات کہ جب آپ ایکسپرٹ بن گئے تو پھر آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ وہی کام جو ایک سٹیپ میں ہو سکتا ہے اس کو تین چار یا پانچ سٹیپس میں کیا جائے تو یہ مختلف میتھڈ مختلف جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ڈلیبریٹلی آپ کے لیے اگزامپلس اس طرح سے آرگنائز کی ہوئی ہیں کہ مختلف ایپلیکیشنس آپ کے سامنے آ جائیں تو اس ایگزامپل میں آپ نے ملٹیپلیکیشن فیکٹر کا استعمال کیا اور اس استعمال کے بعد نیٹ پرائز نکل آئی ہنڈریڈ کو ایز اے بیس یوز کیا گیا اور پھر جب ڈسکاؤنٹ ہم نکال رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آ کے تو ہم نے پرائز سے ملٹیپلائی کیا یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ نے ہنڈریڈ کو ایز اے پرائز لے کے نیٹ ڈسکاؤنٹ نکالا اور اس کو بعد میں ایکچوئل پرائز سے ملٹی ملٹیپلائی پلائی کیا جا رہا ہے تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اوریجنل کیلکولیشن میں اوریجنل پرائز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ یوز ہنڈریڈ لیکن جب ڈسکاؤنٹ فائنلی نکالنا ہے روپی ڈسکاؤنٹ تو اس وقت پرائز سے ملٹیپلائی کرنا ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسل میں کیسے ہوا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو سیونٹین میں سیل ایف سیونٹین وہاں ہم نے ٹوینٹی کی ویلیو انٹر کی ہے پہلا ڈسکاؤنٹ پھر سیل ایٹین میں ایٹ پرسینٹ ایٹ کی ویلیو انٹر کی ہے پھر next cell row nineteen F nineteen cell two percent پھر ہم نے نیٹ پرائز کا فارمولا جو مینولی آپ نے دیکھا وہ فارمولا ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا اور وہ اپلائی کر کے تو answer seventy two point one percent یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر میں نے فارمولا اپلائی کیا equal sign one hundred minus cell F twenty one which is the net price تو یہ آنسر جو آپ دیکھ رہے ہیں 27.9 پرسنٹ پرسینٹ یہ اکیبل ڈسکاؤنٹ یہ جواب آ گیا اب ہم نے پرائس یہاں شو کی ہے کہ جی price of the car parts 20,000 ہے تو اس کا پھر روپی ڈسکاؤنٹ نکال رہے ہیں اور روپی ڈسکاؤنٹ اسٹریٹ کیلکولیشن ہے equal sign F twenty three that is the price آپ دیکھیں سیل ایف ٹوینٹی تھری میں ٹوینٹی تھاؤزینڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو جب ہم نے سلیکٹ کیا تو ایف ٹوینٹی تھری لکھا گیا پھر ملٹیپلیکیشن سائن پھر F twenty two which is equivalent discount by hundred تو اس کو جب آپ انٹر کی جب آپ دبائیں گے تو answer will be five thousand five hundred seventy four یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے نیچے نیکسٹ جو رو ہے اس میں لکھا ہوا ہے تاکہ نظر آئے کہ فارمولا جب انٹر کر دیا جائے گا تو ویلو کیا نظر آئے گی تو آئیے آگے چلتے ہیں یہاں پہ ایک نئی بات ہمارے سامنے آ گئی اور وہ کیا ہے کہ کیش ڈسکاؤنٹ اور کیش ڈسکاؤنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے a discount given for the prompt payment of an account cash discount کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کریں ڈسکاؤنٹ آبیسلی کئی شکلوں میں ہوتا ہے اور اکثر جو سپلائرس ہیں انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ within a certain number of days payment کر دیں تو وہ اس کو ایز کیش پیمنٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور ایک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں which is called cash discount مثلا انہوں نے آپ کو دس دن کا مارجن دیا اور کہا کہ ان دس دنوں میں اگر آپ یہ پیمنٹ کر دیں گے تو ہم آپ کو ایکس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر آپ نے within that period payment کر دی تو you will be eligible for discount مگر اگر آپ نے پیمنٹ نہ کی تو جو اوریجنل انوائس کمپنی نے آپ کو بھجوائی ہے پھر پیمنٹ آپ کو اس کے مطابق کرنی پڑتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی اگزامپلس شو کی گئی ہیں آج ان سلائڈس میں کیش ڈسکاؤنٹ کی let's look at the first cash discount problem لیکن اس سے پہلے اس سلائیڈ پہ کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ پہلے ڈسکس کر لیں آئیے سلائیڈ پہ چلیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ no cash discount on invoice return goods on freight on sales tax and trade discounts یعنی کیش ڈسکاؤنٹ کچھ ایریاز ہیں جن پہ سپلائڈ نہیں دیتے تو اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ کیش ڈسکاؤنٹس آپ جیسے کہ لفظ کیش سے کلیئر ہے کہ جب کیش پیمنٹ کی جائے گی تو آبیسلی ڈسکاؤنٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے لیکن اگر آپ نے ایک ڈلیوری لی اور آپ نے کہا جی انوائس بھجوا دیں وچ مینس کہ یہ تو کریڈٹ ہو گیا it's not a cash transaction تو سپلائر آپ کو اس قسم کی ڈلیوریز پہ ڈسکاؤنٹ کیش ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا لیکن اس اس ڈسکاؤنٹ کو جو انوائس ریلیٹڈ ہے وہ کیش ڈسکاؤنٹ نہیں کہلائے گا یعنی کیش ڈسکاؤنٹ کی ڈیفینیشن دوبارہ دیکھنی ضروری ہے اس کانٹیکسٹ میں اور وہ یہ ہے کہ اگر تو ڈاؤن پیمنٹ یعنی ایکچوئل پیمنٹ کیش کے ساتھ ہو رہی ہے تو دین یو آر ایلیجبل دوسرا طریقہ کہ ود ان سرٹن ڈیز آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے میں کیش ٹریٹ کروں گا لیکن اگر نارمل انوائس آپ پے کر رہے ہیں تو انوائس آلریڈی جو اس کے والیوم ڈسکاؤنٹس یا ٹریڈ ڈسکاؤنٹس کے بیسس پہ بنائی گئی ہے اس میں کیش ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا سملرلی اور بھی مثلا سیلس ٹیکس ہے تو سیلس ٹیکس پہ تو یہ تو گورنمنٹ کے پاس جانا ہے تو اس میں تو ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں ہوگا تو اس یعنی سپلائر کی جب انوائس آئے گی سپلائر جنرلی کلیریفائی کر دیتا ہے کہ کون سے آئٹمس ہیں جن پہ کیش ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا تو بائی اینڈ لار جو ٹیکسز یا ایسے اخراجات جو سپلائر کا جن پہ کنٹرول نہیں ہے مثلا ٹرانسپورٹ کاسٹ پہ وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو نہیں دے گا اس کی جو ایکچوئل مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے جس میں اس نے اپنا پروفٹ اور اپنا مارجن رکھا ہوا ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ وہ دے سکتا ہے اور اس پہ وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو دے گا لیکن کئی ایریاز کئی آئٹمز آف انوائس ایسے ہوں گے کہ وہ ڈسکاؤنٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے اور خاص طور پہ فار کیش ڈسکاؤنٹ تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں کیش ڈسکاؤنٹ کچھ ٹرمز ڈیفائن کی جا رہی ہیں پہلی ٹرم ہے ڈسکاؤنٹ پیریڈس اور اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ period for buyer to take advantage of discount terms یہ ہے ڈسکاؤنٹ پیریڈ اور دوسری ٹرم کیا ہے کریڈٹ پیریڈس کریڈٹ پیریڈس کیا ہے period for buyers to pay invoice تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں یہ دو باتیں چونکہ یہ جتنا بھی سپلائرس اور بائرس کے درمیان ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا کامن ایک فنامنا ہے اور وہ فنامنا کیا ہے کہ سپلائر اسپیسیفائی کرتا ہے ایگری کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ مال پرووائڈ کر رہا ہوں میں آپ کو اتنے دن دے رہا ہوں آپ اس پیریڈ میں آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے اور نارملی جو ایکسپٹیڈ ایک پیریڈ ہے وہ ہے تھرٹی ڈیز کریڈٹ اس کو کہتے ہیں تو ود ان تھرٹی ڈیز اگر آپ پے کر دیں تو you don't have to pay anything extra یعنی اکثر جو سپلائرس ہیں انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ within thirty days pay نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ایکسٹرا چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی financial cost after this period which has been specified تو یہ تو تھا ایک پیریڈ اب دوسرا پیریڈ جو ٹرمز کے ساتھ کہ کیش ڈسکاؤنٹ کب مل سکتا ہے وہ کیا پیریڈ ہے تو وہ پیریڈ جنرلی سپلائر اسپیسیفائی کرتا ہے بل بعض اوقات تو ڈیٹس دے دی جاتی ہیں کہ فلانی ڈیٹ تک اگر یہ پیمنٹ کر دی جاتی ہے تو اتنے پرسینٹ ڈسکاؤنٹ آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ ایون گورمنٹ ٹیکسز کے لیے پیریڈز دے دیے جاتے ہیں کہ اگر فلانی تاریخ تک پے کر دیتے ہو تو you will get ten percent discount تو اسی طرح سپلائرس کر رہے ہیں کہ جب آپ وہ انوائس کی پیمنٹ کر رہے ہیں تو ایک خاص ڈیٹ وہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ اس ڈیٹ تک اگر آپ کریں گے تو اتنے پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہی ہے کہ انوائس میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ ایک انوائس ہے اس میں ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے مے تھرڈ اور پھر ٹرمز بتا دی گئی ہیں کہ اگر آپ within ten days payment کریں گے تو آپ کو ٹو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا یہ آپ دیکھیں ٹرمز پھر ساتھ لکھا ہوا ہے ٹو ابلیک ٹین یعنی یہ ایک طریقہ ہے this is one way of doing it کچھ سپلائر اس طرح سے لکھ رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ کلیئر ٹرمز میں لکھ دیں تو اس طریقے سے جو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ٹرمز ٹو ابلیک ٹین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ discount is two percent if invoice is paid up to ten May یہ ڈیٹ اسپیسیفائی کر دی گئی کہ then discount can be claimed اس کو دوبارہ ذرا ڈسکس کریں کہ ڈیٹ اسپیسیفائی کر دی جاتی ہے انوائس میں بتا دیا جاتا ہے فلانی تاریخ تک آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے اگر ود ان دس ڈیٹ آپ کریں گے تو اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا یعنی انوائس کے اوپر انوائس کی اماؤنٹ سے اتنے پرسنٹ ریڈیوس کر دیا جاتا ہے پھر جو پیمنٹ آپ کرتے ہیں وہ اس ریڈیوسڈ اماؤنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کی جاتی تو آئیے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ایک ایگزامپل آ گئی کیش ڈسکاؤنٹ کی کہ what is the net payment for invoice value of rupees fifty thousand if paid up to ten May یعنی یہ پچھلی ایگزامپل جو تھی اسی پہ یہ بیسڈ ہے یہ سوال کہ سپلائر نے ایک کنڈیشن دی تھی کہ دس مئی تک آپ اس کو پے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے حساب لگانا ہے کہ اگر ہم ٹینتھ آف مے تک پے کر دیں تو ہمیں کیا ڈسکاؤنٹ ملے گا اب یہ وہی فیملیئر فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے ملٹی پلائر فیکٹر نکل آیا زیرو پوائنٹ نائن ایٹ اس کو جب ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو یہ ریڈیوس پرائز جو ہے after discount forty nine thousand یہ نکل آئی تو آئیے دیکھیں ایکسل میں یہ کیسے ہوا یہ بڑا کامن سا ایک سوال ہے کامن ایپلیکیشن اور اکثر ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشنس آپ ایکسل میں کریں گے تو اس لیے let's look at how it was done اور اس میں میں نے آپ کے لیے ذرا دو ایگزامپلس یہاں پہ ڈالی ہیں اور ایک نیا فنکشن میں نے یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال کیا ہے جو میں میرا خیال ہے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں پھر اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک کنڈیشنل فنکشن جس کا نام ہے ایف وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جب آپ فارمولا لکھ رہے ہیں تو فارمولے میں ایکول سائن ڈال رہے ہیں پھر ایف لکھ رہے ہیں تو ایف فارمولے کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں کہ پہلے تو وہ کنڈیشن اسپیسیفائی کر دی جاتی ہے کہ اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو دین کیا ہونا ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے دوسرا اس کا جو فارمولے کا حصہ ہے وہ second value if it is true if the condition is true then the second term جو آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ دیٹ از ٹرو وہ اپلائی کرے گی اگر وہ ٹرو نہیں ہے تو تھرڈ ٹرم پھر اپلائی کرے گی یعنی اف کا جہاں استعمال کیا جائے گا کنڈیشنز لگائی جائیں گی چیک کی جائیں گی اور اس قسم کی انوائسز کے ڈسکاؤنٹس کی کیلکولیشنز میں کا استعمال ہوگا چونکہ آپ ایک ڈیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے اور سپلائر کا جو کنسرنڈ اسٹاف ممبر ہے جس نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے یا نہیں اس نے ورک شیٹ میں یہ فارمولا لگایا ہوا ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے پھر اس اسٹیٹمنٹ میں اس نے وہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ یہ ٹینتھ آف مے کہ اگر یہ پیمنٹ ٹینتھ آف مے سے پہلے کر رہے ہیں ایکول ٹو اور لیس دین یعنی فارمولا کیا ہوا کہ اگر ڈیٹ ٹینتھ آف مے سے کم ہے یا اس کے برابر ہے تو ڈسکاؤنٹ ملے گا یعنی سیکنڈ ٹرم آپ نے یہاں وہ کنڈیشن والی ٹینتھ آف مے آپ اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹو پرسینٹ اور اگر نہیں تو زیرو پرسینٹ تو فارمولے کے تین حصے ہم نے دیکھے کہ پہلا کنڈیشن دوسرا اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو کیا ایکشن ہوگا اور تیسرا کہ اگر کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو کیا ایکشن ہوگا تو آئیے اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم اس ورک شیٹ کو دوبارہ دیکھیں کہ یہ فارمولے کیسے اپلائی کیے گئے اور یہ کیلکولیشن کیسے ہوئی اور یہ کنڈیشنل پروسیسنگ آف ڈسکاؤنٹ کیسے کی گئی اس میں پہلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے ٹو پرسینٹ اور لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ ٹین میں تو یہ ہم نے as basic input information add کیا ہے اس کو بھی میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ جب کیلکولیشنیں کی جاتی ہیں اس قسم کی کنڈیشنل پروسیسنگ کی جاتی ہے تو اس میں آپ جو ان پٹ انفارمیشن ہے اس کو علیحدہ سیپریٹ روز میں سیپریٹ سیلز میں لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ اس دفعہ تو ڈیٹ لیٹ سے ٹین تھی لیکن next time it may be fifteen it may be twenty تو ان پٹ ویلیو کو تاکہ ہم ڈائریکٹلی چینج کر سکیں اور یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ان پٹ ویلیوز ہیں ان کو علیحدہ آپ اسپیسیفائی کریں تو میں نے بھی یہ یہاں پہ کیا ہے اس ورک شیٹ میں کہ میں نے جو ان پٹ ویلو ہے اس کو علیحدہ اسپیسیفائی کیا ہے تو آئیے ورک شیٹ پہ واپس چلیں کہ ڈسکاؤنٹ اسپیسیفائی کیا پھر لاسٹ ڈیٹ ٹین مے ہم نے اسپیسیفائی کر دی پھر انوائس ویلو ففٹی تھاؤزینڈ ہم نے انٹر کی پھر ایکچوئل ڈیٹا وہ انٹر جو کمپنی ہے جس نے چیک کرنا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ملے گا یا نہیں تو یہ نائن کی ویلیو اس نے انٹر کی یہ پیمنٹ نائن مے کو ہوئی تو انہوں نے فارمولا کیا لگایا ڈسکاؤنٹ کا ایکول سائن پھر ایف پھر ڈالر سائن اور ڈالر سائن میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے اس پہ ذرا دوبارہ let me refresh your memory کہ مائکروسافٹ ایکسل میں جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو ان میں جو سیل ریفرنسز ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ میرے سیل ریفرنس کسی وجہ سے خراب ہوں اور ڈسٹرب ہوں تو پھر آپ جو سیل کا ریفرنس جس طرح سے لکھا ہوا ہے رو نمبر اسے پہلے ڈالر سائن اور کالم کے نمبر سے پہلے بھی ڈالر سائن لکھتے ہیں اٹ از ریکمینڈیڈ اگر آپ نے ایک کیلکولیشن کرنی ہے اور بیسس چینج نہیں ہوگا تو پھر بالکل مناسب ہے کہ آپ ڈالر سائن کا استعمال کریں اور اس فارمولے کو جب آپ دوسری جگہ کاپی کریں گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ ساری جو آپ کی بیسک ویلیوز تھیں وہ دوسری جگہ پہ ان چینجڈ رہیں گی تو میں چونکہ اس ورک شیٹ میں دو کیلکولیشنز کر رہا ہوں کہ ایک پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نائنتھ آف مے کو اگر پیمنٹ کی گئی ہے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ کا فارمولا کیا تھا اور وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا یا نہیں اور پھر ہم نے ایک سیکنڈ دوسرے سیل میں ایک اور ویلیو الیونتھ آف مے کی لکھی ہے تاکہ سمجھ آئے کہ اس سچویشن میں ڈسکاؤنٹ اپلائی ہوا یا نہیں تو آئیے اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ واپس ورک شیٹ پہ چلیں فارمولے کو ذرا نوٹ کیجیے ایکول سائن پھر ایف جو میں ایکسپلین کر چکا ہوں پھر پہلی ٹرم ڈالر سائن پھر ڈی ڈی کیا ہے D stands for the column اور پھر ڈالر پھر تھرٹی فائیو یعنی رو تھرٹی فائیو ہے پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دو سمبل میتھمیٹیکل لکھے ہوئے ہیں پہلا سمبل ہے اسمال لیس دین کا اور نیکسٹ سمبل ہے ایکول سائن تو اس کو آپریٹر بھی کہا جاتا ہے لاجیکل آپریٹر کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے یہ لاجیکل آپریٹرس ہیں اور ان کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ less than or equal to in other words F dollar D dollar thirty five والا جو سیل ہے اس میں جو ویلو ہے اگر وہ value if it is less than or equal to the value اور پھر یہ dollar D dollar thirty one تو تھرٹی ون میں آپ نوٹ کریں یہ لاسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے cell number D thirty one last date آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ٹین لکھا ہوا ہے تو اس سے کمپیئر ہو رہا ہے کہ اگر یہ اس کے برابر ہے تو پھر سیمی کولن یا کوما یہاں پہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اب جو نیکسٹ ٹرم ہے ڈالر ڈی ڈالر تھرٹی یعنی ڈی تھرٹی میں آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ یعنی اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسکاؤنٹ از ٹو پرسینٹ اور پھر نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگلی پھر سیمی کولن ہے یا یہاں پہ شاید آپ کے کمپیوٹر پہ کوما ہوگا تو ویلو زیرو ہم لکھ رہے ہیں تھرڈ ویلو وچ مینس کہ اگر کنڈیشن فلفل نہ ہوئی تو پھر زیرو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ اپلائی ہوگا let me repeat this one again تو آپ نے دیکھا یہ فارمولا جو ہم نے لکھا اس کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں کنڈیشن دوسرے حصے میں فرسٹ ایکشن اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہے اور تیسرے حصے میں وہ ایکشن اگر کنڈیشن ٹرو نہیں ہے ہمارے اس کیس میں پہلی کنڈیشن تھی ٹو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پہلا ایکشن کنڈیشن کیا تھی کہ دس مئی تک پیمنٹ کر دی جائے تو فارمولے میں اکول ٹو اور لیس دین اسی وجہ سے لکھا گیا اور سیکنڈ جو ایکشن تھا وہ زیرو پرسینٹ تو ہر جگہ فارمولے کا اسٹرکچر کنڈیشنل فارمولے جب آپ لکھیں گے تو یہی اسٹرکچر ہوگا اس آئیے اب سلائیڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ دوسری جو اپلیکیشن ہم نے کی جہاں پہ ٹینتھ آف مے کو نہیں پیمنٹ کی گئی تو وہاں پہ کیا ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رو تھرٹی ایٹ میں پیمنٹ ڈیٹ ہم نے لکھی ہوئی ہے الیون میں اور ڈسکاؤنٹ کا فارمولا یہاں بھی وہی لگایا گیا جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے مگر ڈسکاؤنٹ زیرو پرسینٹ یہاں پہ نظر آیا اور نیٹ ڈسکاؤنٹ ان روپیز بھی زیرو پرسینٹ ہے تو اسٹوڈینٹس یہ آپ نے دیکھا کہ ایف کا استعمال کر کے آپ کنڈیشنل فارمولے لگا سکتے ہیں اور چونکہ انوائس پروسیسنگ خاص طور پہ ڈسکاؤنٹس کا جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ یہ اپلیکیشن اکثر ہوں گی تو اس قسم کی ورک شیٹیں آپ بنائیں گے اور میری تجویز ہے کہ آپ مہربانی کر کے جو ورک شیٹ اس لیکچر کے لیے تیار کی گئی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ ساری کیلکولیشنس ان کے ساتھ پریکٹس کریں چینجز کریں ایکسپریمنٹ کریں تاکہ ہم ان سارے کانسیپٹس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہی کانسیپٹس کے ساتھ ڈیل کیا اگلے لیکچر میں ہم اور ایکسرسائزز کریں گے یہی کانسیپٹس اور کچھ اور میچنڈائزنگ کے آئیڈیاز کچھ اور کیلکولیشنس اس لیکچر کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں یہ لیکچر بھی بہت بھرپور رہا بلکہ مائکروسافٹ سے بہت ہی انوالوڈ رہا I hope you continue working with Microsoft Excel اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ